حسان بن نوح ہمسی کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن بسر کو دیکھا انہوں نے کہا لوگو تم میری یہ ہتھیلی دیکھ رہے ہو میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی بیعت کی تھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے اللہ یہ کہ فرضی روزہ ہو نیز آپ نے فرمایا اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ملے ما سوائے درخت کے چھلکے کے تو وہی کھا کر روزہ نہ ہونے کی نشاندہی کر دینی چاہیے حدیث نمبر 377 مسند احمد